حقوق الوالدین آڈیو بک بائی مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ پیش لفظ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے وہ ہر ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے اس کی محبت کی چھاؤ اسے ہر سختی تکلیف اور رنج سے دور کر دیتی ہے ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنے فرض کو پورا کیا اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے والدین کا حق کیا ہے یہی کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے قرآن و حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ ناراضی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں اپنے رویوں کو درست اور کردار کی تعمیر کریں حقوق الوالدین اسی موضوع پر ایک رہنما کتاب ہے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر دارالسلام اسٹیڈیو نے اس کتاب کو آڈیو کیسٹ اور سی ڈی کی صورت میں بھی پیش کیا ہے اس کتاب کا مطالعہ اور کیسک کی سماعت ہماری سوچ کو دین کی روشنی میں درست زاوے عطا کرے گی انشاءاللہ والسلام عبد المالک مجاہد حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَمْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْهَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا والدین کے حقوق میں قرآن کریم کی یہ دو آیات بہت ہی اہم ہیں ان میں ایک تو اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے دوسرے ان حقوق کی کچھ تفصیل بھی ہے نمبر ایک ان میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر معاملہ میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے انہیں ناگواری اور گرانی نہ ہو بلکہ انہیں مسرت بلکہ انہیں مسرت اور خوشی کا احساس ہو اس میں حسن سلوک کی ہر صورت کے اختیار کرنے اور سلوکی کی ہر صورت سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے نمبر نمبر دو دوسرے پر بڑھاپے میں ان کے سامنے اب تک کہنے سے روکا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے اور کہنے کی اجازت ہے بلکہ والدین جوان ہوں یا بوڑھے ہر عمر اور ہر مرحلے میں ان کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے اور ہرگز ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے ان کی بے ادبی اور گستاخی ہو بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت و اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں نمبر تین جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوانی کی ترنگ میں والدین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی لہذا جوان اولاد اور بوڑھے والدین کے جذبات اور خواہشات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جوانی ایک تو دیوانی ہوتی ہے دوسرے زندگی کے تجربات و مشاہدات سے آری جبکہ والدین سرد و گرم چکھ چکے ہوتے ہیں وہ حالات و واقعات کی بھٹی سے کندھن بن کر نکلے ہوتے ہیں عمر بھر کے تجربات و مشاہدات ان کی فکر میں اعتدال و توازن پیدا کر چکے ہوتے ہیں لیکن جوان اولاد اپنے جذبات اور جوانی کے جوش میں والدین کے جذبات اور ان کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتی نتیجتاً باہم تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے ایسے موقعوں پر والدین کی باتوں پر ناگواری کا اظہار عام اور اف ہوں کا استعمال بکثرت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اف تک نہ کہو کہہ کر اسی بے ادبی اور گستاخی کا راستہ بند کیا ہے نمبر چار جب والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہوں تک کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ڈانٹنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے نمبر پانچ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے اول قریب کہو یعنی ادب و احترام سے گفتگو کرو ان میں اس میں بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ نہ ہو نمبر چھ ان کے سامنے دل کی گہرائی سے آجزی کے بازو بچھائے رکھو یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کے اظہار کی اجازت نہیں ہے نمبر سات ان کے حق میں دعا گو رہو کہ یہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما اس کے لیے یہ دعا تجویز فرمائی رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے فضائل و فوائد کے بیان میں بہت سی احادیث آتی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب کاموں میں اللہ جل شانہو کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة علی وقت ہے قال ثم ایو قال بر الوالدین قال ثم ایو قال الجہد فی سبیل اللہ بروقت نماز پڑھنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ تعالی والدین کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے وہ ان کے حق میں ہو تو تب بھی اور ان کے خلاف ہو تب بھی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شق فيهن دعوة المظلوم المسافر الوالد على تین دعائیں ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف مسافر کی دعا اور اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی میں بد دعا کر ڈالو جس میں کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا ابایعک علی الحجرت والجہاد اتبتغی الاجر من اللہ قال فهل من والدیک احد حی قال نعم بل کلاہما قال فتبتغی الاجر من اللہ قال نعم قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا قال قال نعم ففیہما فجاہد کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کر یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر مطلب یہ کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایا ہے یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لے لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی خدمت فرض آئین ہے فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض آئین کو ترک کرنا جائز نہیں حدیث میں اسی صورت کی طرف اشارہ تھا ہاں بعض مخصوص حالات میں جہاد فرض ہو جاتا ہے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں کیونکہ اس وقت جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہو اسلام والدین کا اس قدر احترام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ان من اکبر الكبائر یلعن یلعن الرجل الرجل الرجل الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وکیف والدی قال ابا فیا سب ام امہ سب ام کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے حاضری نے عرض کیا کوئی شخص کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے اور وہ شخص پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس طرح وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے انسان کی موت کے بعد ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن چند صورتوں میں ثواب کا سلسلہ قائم بھی رہتا ہے اس بارے میں سیدنا ابو خریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا نفع اس سے پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صحابہ اور تعبین کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو گئے تھے اس لیے وہ ہر ممکن حد تک والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے چنانچہ سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو سیدنا ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم نے اپنے بھوڑے باپ کو گھر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا میں خود ان کے پاس آتا سیدنا ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ تھا کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ان سے فرمایا اسلم اسلام قبول کر لو چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے ضعیف یو پیری کی حالت میں ان کا سہارا بننا کس قدر عظیم عمل ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا عظیم المرتب انسان اپنے بھوڑے والد کو اپنی پشت پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا ہے والدین کا وجود انسان کے لیے باعث رحمت ہے والدین کی خدمت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی اہل ایمان کو بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دور رکھتا ہے علامہ ابن جوزی اپنی کتاب صفت و صفح میں سلام نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرے بہترین والد ہیں میرے پاس گائے ہیں میں ان کا دودھ دھوتا ہوں اور اپنے بال بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس پلاتا ہوں لیکن میرے والد نماز عشاء کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور انہیں اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور میں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑے ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور وہ بدستور اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں جب لڑکے کے والد سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کی تعریف کی اور کہا کہ میں ایسا کرنے کی وجہ بھی بیان کر دوں بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرے دل کو ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں سلامہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ عبداللہ بن مرزوق سے کیا تو انہوں نے کہا اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے اہل ایمان امن و عافیت میں ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ذکر سفیان بن عینہ رحمت اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا ایسے نیک اور تقوی شعار لوگوں کی برکت ہی سے زمین بڑی بڑی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ ہوتی ہے انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اس بارے میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشرق والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو اور بھلائی سے پیش آؤ چنانچہ اللہ تعالیٰ صورت العنکبوت میں یہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا قرآن کریم کی یہ آیت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب ان کی والدہ ہمنا بنت سفیان کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی ماں کا حکم ماننا اس کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ بیان کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ صورتحال کئی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئی تھی اس لیے اس مضمون کو سورہ لکمان میں بھی دہرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ان کی یہ بات نماز والدہ والد سے بھی زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے سوال پر غور کرنا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں یا حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے مابین کچھ فرق ہے حقیقت یہ ہے کہ والدہ انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ حمل وضع حمل اور پرورش کی تین تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے ان میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا سورہ احکاب میں یہ حقیقت یوں واضح کی گئی ہے ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووزعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا ہے اور بڑی مشقت سے اسے جنا اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے کو اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی احسان مندی کا ذکر اپنی احسان پذیری کے ساتھ کیا ہے والدہ ماں کے بلند مقام کا بخوبی پتہ اس حدیث سے چلتا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا من احق بحسن صحابتی قال امم قال ثم من قال ثم امم قال ثم من قال ثم امم قال ثم من قال ثم ابوک میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ اس سے ثابت ہوا کہ اس نے سلوک اور احسان میں ماں باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ حقدار ہے وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے تین ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے جس میں مرد کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا مثلا حمل کی جننے کی اور دودھ پلانے کی ایک آدمی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اس نے کہا میرے والد میرے ساتھ رہ رہا ہے اس نے میرا نکاح کر دیا ہے اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے یہ سن کر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ نہیں کہ تجھے والدین کی نافرمانی کا حکم دوں اور نہ میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں البتہ اگر چاہوں تو بتا دیتا ہوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنت فحافظ على ذلك والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہو تو اس کی حفاظت کرو چاہو تو اسے ضائع کرو عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بات سن کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میری زوجیت میں ایک بیوی تھی مجھے اس سے بہت محبت تھی جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نفرت تھی انہوں نے مجھ سے فرمایا اس سے طلاق دے دو میں نے انکار کر دیا تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی والدین سے اس نے سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمد له من عمره وان یزاد له فی رزقه فلیبر والدیه وليصل رحمه جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلح رحمی کیا کرے سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الا الدعاء ولا العمر البر قضاء کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی سے ہو سکتا ہے چونکہ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے اس لیے اس سے عمر میں میں اضافہ ہوگا لیکن یہ ذہن رہے کہ جس طرح والدین سے حسن سلوک اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اس سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی اور ان سے حسن سلوک کا برتاؤ نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے رحمت الہی سے دور اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے سیدنا مالک بن رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سعید رسول صلی علیہ وسلم المنبر فلما رقی عتبہ قال قال آمین آمین آمین ثم ثم ثم رقی رقی اخرى فقال فقال اخرا فقال فقول محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله فقلت امين قال ومن ادرك والديه او احدهما فدخل النار فابعده الله فقلت امين قال وما ذكرت عيده فلم يصلي عليك فابعده الله فقلت امين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی کہا کہا آمین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے میں نے کہا آمین اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے ان سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو جائے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے میں نے کہا آمین اور جس آدمی کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اللہ اس سے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے میں نے کہا آمین یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ جبریل علیہ السلام دعا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہیں اب ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے ان لوگوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بھوڑے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں ستاتے ہیں صحیح بخاری میں سیدنا اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میری والدہ میرے پاس آئی وہ ابھی مشرق تھی ایمان نہیں لائی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ ابھی تک مشرقہ ہے اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ رحمی کرو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود پذیر ہونے کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں انسان جب دنیا رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو نہ بول سکتا ہے اور نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے یہاں تک کہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا اس وقت ماں ہی اسے چھاتی سے لگاتی ہے اور اپنے دودھ سے اسے سیراب کرتی ہے اور باپ کا سائے شفقت ہی اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے یہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں اس کے کہے بغیر اس کی خوراک کا اس کے بتلائے بغیر اس کے علاج کا اور اس کی خواہش کے بغیر اس کی صفائی اور لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے ہیں بڑے ہونے اور شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے اور وہ احسان یہی ہے کہ ان کا ادب و احترام ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت و ناز برداری کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے اگر اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ نہ کیا اور والدین کو ناراض کر لیا تو عبادت و ریاضت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ سوچ لے اس کا انجام کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی توبہ قال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خالہ قال نعم قال فبرها کہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری خالہ ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے نیک سلوک کرو یعنی خالہ کی خدمت کرنے سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک اس قدر عظیم عمل ہوگا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک عرابی کی ملاقات مکہ مکرمہ کے راستے میں ہوئی اس نے انہیں سلام کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی سواری پر بٹھا لیا اپنا امامہ بھی اسے عطا کیا ان سے پوچھا گیا اللہ آپ کا بھلا کری یہ عربی لوگ تو معمولی سے عطیے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں آپ نے اسے اپنا امامہ دے دیا ہے اس سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کا باپ میرے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان ابر البر صلة الولد اہل ود ابیہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من احب ان یصل فی فليصل اخوان ابيه بعده وانه كان بين ابي عمر وبين ابيك اخاء وود فاحببت ان اصل ذاك جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد اسے صلہ رحمی کرنا چاہے تو وہ اپنے والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے اور بات یہ ہے کہ میرے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد کے درمیان دوستی اور محبت تھی لہذا میں نے چاہا اس تعلق کو برقرار رکھوں یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے تین آدمی سفر میں ایک گار میں پناہ لی اچانک گار کے منہ پر ایک بھاری پتھر لڑک آیا اور ان کے باہر نکلنے کی جگہ نہ رہی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس پتھر سے چھٹکارا تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے اپنی کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کریں اس لیے اپنا اپنا وہ عمل یاد کرو جو تم نے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تھا اس کے وسیلے سے دعا کرو شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے ایک نے دعا کی میرے ماں باپ بوڑھے تھے میں اپنے بال بچوں سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا ایک روز چارے کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی جب میں واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے میں نے دودھ نکالا اور جب ان کے پاس لے کر آیا وہ سو رہے تھے میں نے پسند نہ کیا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں چنانچہ رات بھر پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے صبح ہوئی وہ جاگے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا تب میں نے بچوں کو پلایا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا تھا تو تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا دوسرے نے چچا کی بیٹی سے بدکاری کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا اس نے اس عمل کو یاد کر کے دعا کی پتھر کچھ اور سرک گیا تیسرے کے پاس ایک مزدور کی اجرت تھی جسے مزدور نے کم اجرت کا بہانہ کر کے لینے سے انکار کر دیا تھا چنانچہ اس نے وہ اجرت تجارت پر لگا دی جس سے بہت زیادہ مال جمع ہو گیا اور جب مزدور نے اس سے دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو اس نے وہ سارا مال جو اس تجارت سے جمع ہوا تھا مزدور کو واپس کر دیا اس نے اپنی اس نیکی کو یاد کر کے دعا کی چنانچہ وہ پتھر اور سرک گیا اور وہ باہر نکل آئے ان تمام روایات حالات اور واقعات سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں نیک سلوک کیا جائے ورنہ نجات ممکن نہیں